ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا تو مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں اپنے حوض سے پانی نکال کر لوگوں کو پلا رہا ہوں پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے مجھے آرام پہنچانے کے لیے میرے ہاتھ سے ڈول لے لیا انہوں نے دو ڈول پانی نکالا میں کچھ کمزوری تھی اللہ ان کی مخفرت کرے قوت کے ساتھ ڈول کھینچتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو کر چلے گئے اور ہوس پوری طرح بھرا ہوا تھا یعنی اس میں سے پانی امڑ رہا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو پچانوے